جی آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں علم الصرف اور علم النحب کا سبق تو علم الصرف میں کل ہم نے پڑھا تھا ضمہ پیش کو کہتے ہیں فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں اور تشدید ایک حرف کو دو بار ایک سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا جیسے عزا یہاں تک ہم نے کل پڑا تھا اب یہ اوپر والی جو ہم نے علامتیں پڑھی ہیں انہی کو ہی دوسرے انداز میں ریپیٹ کیا گیا ہے مضمون وہ حرف ہے جس پر پیش ہو کل ہم نے پڑھا تھا زما پیش کو کہتے ہیں تو جس حرف پر پیش ہوگی وہ مضموم پیش کو زما گے اور جس حرف پر پیش ہوگی اس کو مضموم کہیں گے جیسے زئی دن دال پر اب زما ہے تو دال کو کہیں گے کہ دال مضموم ہے دال پر ضمہ ہے مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو زبر کو فتح کہتے ہیں تو جس حرف پر زبر ہے اس کو مفتو کہتے ہیں جیسے زئی دن اب زا کے اوپر فتحہ ہے زبر ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے زا مفتوح ہے مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو مفتوح وہ حرف ہے جس پر فتحہ ہو یعنی زبر ہو اور مقصور زیر والے حرف کو کہتے ہیں جیسے بک رن اب با کے نیچے کسرا ہے زیر ہے تو زیر کو کہیں گے کہ با کے نیچے کسرا ہے اور با کیا ہے با مقصور ہے زیر والے حرف کو مقصور کہتے ہیں متحرک حرکت والا حرف انہیں پڑھانا نا حرکت کسے کہتے ہیں زیر زبر اور پیش کو کہتے ہیں اب زئی دن دن اب زا کے اوپر بھی حرکت ہے اور دال کے اوپر بھی حرکت ہے زا بھی متحرک ہے اور دال بھی متحرک ہے حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو اب زیدن کی یا پر کوئی حرکت نہیں ہے کیا کہیں گے کہ یا ساکن ہے زا پر فتحہ ہے یا ساکن ہے اور دال مضموم ہے ٹھیک ہے زا پر فتحہ دال یا ساکن اور دال مضموم ہے ٹھیک ہے پڑھا نا کہ جزم اور سکون حرکت کے نہ ہونے کو کہتے ہیں تو جس حرف پر حرکت نہ ہو اس حرف کو ساکن یا مجزوم کہیں گے مشدد مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو تشدید ہم نے پڑھا نا جس پر شد لگی ہوئی ہو اس کو تشدید کہتے ہیں ایک حرف کو دو بار پڑھنے کا نام تشدید ہے تو جس حرف کو دو بار پڑھا گیا اس کو مشدد کہیں گے جیسے ازا عین مفتو ہے اور زاد مشدد مفتو ہے زاد کو کیا کہیں گے کہ یہ مشدد مفتو ہے یعنی اس پر شد بھی ہے اور فتحہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ آج کا ہمارا سبق اتنا سا ہی کافی ہے حرکتوں کے حوالے سے ہمارا سبق آج مکمل ہو گیا ہے یہ چند بنیادی اصطلاحات ہیں علم صرف کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسری کتاب کی طرف جو کہ علم النحب ہے علم نحب کا لنک بھی ہاں جی یہ یہیا بھائی نے ڈائریکٹ لنک دے دیا ڈاؤن لوڈ کا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اسے آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے ان لنک سے تو یہ کتابیں اپنے پاس رکھیں اگر ضرورت سمجھتے ہیں تو اس کا پرنٹ نکال لیں وغیرہ پی ڈی ایف کے اوپر بھی گزارا چل سکتا ہے کیونکہ مقصد تو صرف سبق یاد کرنا ہے یہ علم النحب علم النحب میں ہم نے کل چند ایک بنیادی چیزیں پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں پھر لفظ اگر با معنی ہے تو اس کو موضوع اور اگر بے معنی ہے تو اس کو محمل کہتے ہیں اور عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد اور مرکب مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے مفرد کا ویسے بھی اردو میں معنی ایک ہوتا ہے اکیلا تو اس مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اردو میں بھی کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اور عربی کے اندر بھی کلمے کی تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے نہ ماضی ہو نہ حال ہو نہ مستقبل جیسے راجل علم مفتاح راجل آدمی علم علم مفتاح چابی اب اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی کہ زمانہ نہیں ہے اور فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو جیسے زارابا ناسارا اکالا زارابا اس نے مارا ناسارا اس نے مدد کی نصرت کی اکالا اس نے کھایا ٹھیک ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے اور حرف وہ کلمہ ہے جس میں جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہی نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہمارا کل کا سبق ہے کہ آدمی کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کو جو بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں لفظ اگر با مانا ہے تو موضوع بے مانا ہے تو محمل لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرکب مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کلمہ کسے کہتے ہیں اس اکیلے لفظ کو جو ایک معنی بتائے اس کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف یعنی کلمہ یا تو اکیلا اپنا معنی بتائے گا یا نہیں بتائے گا اگر اکیلا اپنا معنی نہیں بتا سکتا تو وہ حرف ہے اگر اکیلا ہی اپنا معنی بتا سکتا ہے تو پھر یا تو اس کے اندر زمانہ ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا اگر زمانہ ہوگا تو وہ فیل ہے اور اگر زمانہ نہیں ہوگا تو وہ حرف ہے ٹھیک ہے یہ کل کا سبق تھا آج ہے کہ اسم کی تمیز تقسیم اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مستر مشتاق جامد وہ اسم ہے جو نہ آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہو جیسے راج الن فاراسن یہ اکیلے ہی ہیں ان کی کوئی گردان نہیں ہوتی اس سے کوئی اور لفظ نہیں نکلتا ٹھیک ہے جامد وہ اسم ہے جو نہ تو آپ کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنے جیسے راجل فراسن مصدر وہ اسم ہے جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں مصدر ویسے بھی صادر ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تعریف بھی اس کے نام کے مطابق ہے کہ مستر وہ اسم ہے جو کہ آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں جیسے نسر زربن یہ مصدر ہیں نسر مدد کرنا زربن مارنا وغیرہ مشتاق وہ اسم ہے جو مستر سے بنا ہو مشتاق وہ اسم ہے جو مستر سے بنا ہو جیسے زر بن سے بنا ہے زار بن مار سے مارنے والا نسر مدد اس سے ناصرن مدد کرنے والا ٹھیک ہے تو یہ آج کا آپ کا علم نحو کا سبق ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے آگے شروع کریں گے تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اسباق کو کلوز کرتے ہیں اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے